بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کل جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ اور تشریح تفصیل کا ہم نے پڑھ لیا تھا اس کی تھوڑی سی تشریح گئی تھی تو اس کی تشریح آج پڑھ لیتے تھوڑا سا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو صورت بقرہ ہے یہ مدنی ہے یہ جو صورت بقرہ ہے یہ مدنی ہے اور اس کے اور اس سے ماقبل میں میں اس سے پہلے اور بعد میں جو ہے نا یہود کا تذکرہ ہے یہود کو خطاب ہے اور درمیان میں جو ہے نا یہاں پہ اہل مکہ کی بات آ گئی ہے تو یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے تو یہ جو صورت یہ جو صورت ہے صورت بکرا یہ مدنی ہے اور یہاں پہ ماقبل اور ماباد میں یہود کا خطاب کیا جا رہا تھا اور ان کے خطاب کے دوران جو ہے نا اہل مکہ کو خطاب کیا گیا ہے تو اس کا شان نزول جو ہے نا یہ ہے کہ اس وقت یعنی جب عنایت کا نزول ہو رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا ایسے مطالبات شروع کیے اور ایسے باتیں کہنا شروع کی جس کا حسکت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوا کرتا تھا ایسی جو ہے نا تفنن کے لیے یا باتیں بنانے کے لیے محض برائی گفتن تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرمائشی موجزوں کا انہوں نے مطالبہ کیا اس وقت کے جو لوگ تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہود بھی ہو سکتے ہیں اور مشکین بھی مشکین بھی اس میں شامل ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی موجودوں کا مطالبہ کیا کہ آپ نے ہمارے لیے جو ہے نا مکہ مکرمہ کو شادہ کیجئے اور یہ جو پہاڑ ہمارے قریب ہے صفا کا پہاڑ یہ ہمارے لیے آپ تو اللہ کے نبی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے تو اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس پر حضرت علیہ السلام کے توسط سے واسطے سے وہی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے تو اتنے نبوت کا دعوی آپ کرتے ہیں تو ان کا یہ جو سوال تھا یہ جو مطالبہ تھا یہ اس لیے نہیں تھا کہ اگر رسول اللہ علیہ او کر دیتے تو یہ جو ہے نا اس کو مان لیتے اور ایمان لے آتے بلکہ یہ محض جو ہے نا تفنن کے لیے ہی سمجھو یا محض بہت بارہ بات مطالبہ برائی مطالبہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم یہ پوچھیں گے رسول اللہ وسلم مجزے کے طور پر اگر یہ دکھائیں گی بھی یا کریں گی بھی جو ہماری فرمائشیں ہیں یا جو ہمارے مطالبے ہیں اس لیے نہیں تھا کہ ہم پھر اس کو دیکھ کر یا جان کر جو ہے نا مان لیں گے ایمان لے کے آئیں گے بلکہ محض بات بنانے کے لیے بات بنانے کے لیے وہ یہ کہا کرتے تھے تو فرمائشی مرجد کا انہوں نے مطالبہ شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہے نا جس طرح کی اس میں بھی جو ہے ہم نے کل پڑھا کہ اہل مکہ نے یہ سوال کیا کہ مکہ مکرمہ میں جو سات کیجیے اور یہ جو سفا کی پہاڑی ہے سفا کا جو پہاڑ ہے وہ ہمارے لیے سونے کا بنا دیجیے تو ایسی جو ہے نا محض بات بارہ بات کیا کرتے تھے ان کا اس کی غرض تعلق مقصد نہیں تھا کہ اگر ان پر بات واضح ہو جائے بات تو واضح ہو چکی تھی واضح ہونے کے بعد جو ہے یہ کیا کرتے تھے ایسی باتیں بنایا کرتے تھے تو اس آیت کریمہ میں جو ہے نا اس کی تردید کی گئی ہے جو کل ہم نے پڑھی تھی ترجمہ بھی پڑھا تھا کہ آپ جو ہے نا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے اس طرح کے مطالبے کر رہے ہو اور اس طرح باتیں پوچھتے ہو یا ایسے سوالات کر رہے ہو فرمائشی مرضوں کے فرمائش کر رہے ہو جس طرح کی علیہ السلام سے بھی اس وقت کے جو یہود تھے وہ کیا کرتے تھے تو اس میں تو ایک طرف جو ہے نا جس طرح کہ کل بتایا گیا تھا کہ یہود اس وقت یعنی مصالح اسلام کے زمانے میں یہود تھے وہ بھی ایسی جو ہے نا بے قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے قسم کے باتیں کیا کرتے تھے تو ایک تو ان کا وہ بتانا ہے اور دوسرا یہ مسلمانوں کو بتانا ہے کہ آپ نے جو ہے نا ان باتوں میں نہیں آنا اور اس طرح جو ہے نا لایانی قسم کی جس کا کوئی سے واسطہ نہ ہو یا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو ایسے باتوں سے پرہیز کرنا ہے یہ جو بات ہے یہ تو اس وقت کے جو مشکین تھے یہود تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی تو یہ یہودیوں کو بھی ان کے یہودیوں کی اس بار کی تردید بھی ہے یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو اور مسلمان بہت ہی دور رہنا آواز آ رہی ہے ابھی آواز آ رہی ہے ہمیں یہ دکھایا جائے تو ہم اس کو کر لیں گے رد کیا ان کی طرح کے فرمائشوں کو نہیں مانا جاتا تھا اگر مانا جاتا تھا یا قبول کیا جاتا تھا تو اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس شرط کو تو موجودہ دکھانے کے بعد پھر اس کو لازمی طور پر وہ ماننا پڑتا اور ایمان لے آنا ہوتا اگر وہ پھر بھی نہیں لے کے آتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یقینی ہوا کرتا تھا جس طرح کے پچھلے قوموں کے اس طرح ہوتا رہا لیکن یہ جو امت سے محمدیہ آخری امت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو حالات کو تباہ کرنا بھی نہیں چاہتا اور ادھر معاندین جو ہے جو لوگ ہیں مشرقین بعض مشرقین یا یہود اور ان کے مقدر میں بھی ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو اس طرح فرمائشی موجزوں کا پورا کرنا جو ہے نا یا پورا ہونا یہ مسلحت بھی نہیں سمجھا گیا تو اس وجہ سے اس آیت کرنے میں اس کی تصدیق کی گئی کہ آپ جو اس طرح کی فرمائشی مطالبات کر رہے ہو یا معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے اس کی بنا پر یہ چاہتے ہیں بہت سے اہلی کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا لے تبین لهم الحق باوجود کی حق ان پر واضح ہو چکا ہے چنانچہ تم مار کرو اور درگزر سے کام لو اتایا کی اللہ علیہ یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بیج دے ان اللہ علیہ کل شہن قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس کی تفصیل پڑھنے سے پہلے جو ہے نا اس آیت کا شان نزول پڑھ لیتے ہیں یہ جو اوپر آپ کی کتاب میں آشیہ نمبر دو ہے ودہ کثیرون اسی پر بھی دیا ہوا ہے دو سانشان دیا ہوا ہے اوپر جو آشیہ نمبر دو سبب نزولها ان عمار بن یاسر اور حضیفہ یہ جو دو صحابت ہیں بن یاسر اور حذیفہ بن یمان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ احد سے واپس آ رہے تھے غزوہ احد سے واپس آ رہے تھے تو یعنی غزوہ احد کے ختم کرنے کے بعد واپس واپس آ رہے تھے تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہو گئی اور ہونے کے بعد یہود کی ایک جماعت سے ان کی ملاقات ہوئی کیوں قتل کرا بیٹھتے ہیں کیونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی خشتی ہوئی تھی تو انہوں نے بطور اطان کے ان دو صحابہ کو یہ کہا کہ اگر تم زاوائی صحابہ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو پھر غزوہ احد میں اتنی شہادتیں کیوں ہوئی انہوں نے بطور اطان کے یہ کہا تو کیا ہوتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے تو اس میں بتایا کہ جو بھی احاد کے ساتھ آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے ابھی آواز آ رہی ہے ہاں تو یہ جو دو صحابہ کرام تھے ان میں سے حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ہاں اگر کوئی بدہری کر دے توڑ دے تو اس کا آپ کے ہاں کیا حکم ہے آپ اس سے کیا کہتے ہو آپ کے کہا کہا یہودیوں نے کہ وہ نہایت ذلیل ہوگا یعنی ہمارے ہاں جو بدہری کرتا ہے توڑ دیتا ہے وہ ہمارے ہاں اس کو ذلیل سمجھا جاتا ہے تو حضرت اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عہد کیا کہ ہم آپ کی اتباع کریں گے اور آپ کے حکام پر چلیں گے آپ جو بھی بتائیں گے ہم آپ کا کہا مانیں گے لہذا اس عہد کی وجہ سے مرتے دم تک جو ہے اس کو توڑ نہیں سکتے تو اس میں تو پر جو ہے نا پھر یہ تاریخی کلمات ارشاد قبلة والقرآن اماما والقرآن اماما والمؤمنين اخوانا یعنی یہ کہ رضی تو میں راضی ہوں باللہ رب رب اعتبار سے بالاسلام اور میں اسلام پر دین ہونے اعتبار سے والقبة اور میں راضی ہوں کعبہ پر اعتبار سے والقرآن اور قرآن پر راضی ہو امام اعتبار سے والمؤمنین اور مومن ہونے پر یعنی مسلمان ہونے پر راضی ہوئے فوراً بھائی ہونے کی لباس کے تمام بھائی تمام مسلمان جو آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ تاریخ الفاظ کے ہیں علامہ رجع اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذالک تو جب یہ وہاں سے واپس ہوئے تو یہ جو قصہ پیش آیا تھا ان کے ساتھ یہ پوری رودات جو ہے رسول اللہ کے سامنے پیش رکھی سامنے رکھا کس طرح ہمارے ساتھ واقع ہوا ہم نے ان کو یہ بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان کو فرمایا سب تمہال خیر کہ تم جو ہے نا یعنی تم نے اچھا کیا ہے تم نے اچھا کیا اور ان کو اچھا جواب دیا ہے تو اس موقع پر یہ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جب ہم تم نے پڑھ لیا شان نزول بھی بتا دیا اب اچھے کی طرف آواز آ رہی ہے آ رہی ہے آواز آ رہی ہے ترکیب میں جو ہے نا یہ مفول لہو واقع ہو رہا ہے یعنی حسد کی وجہ سے جو ہے نا ان کی یہ تمنا ہے خواہش ہے کہ تمہیں ایمان کے بعد جو ہے نا واپس کفر کی طرف کیا کر دیں دلوں سے ابرتا ہے جو خود ان کے دلوں سے ابھرتا ہے مین آئند گے جو خود ان کے دلوں سے ابھرتا ہے کیا مطلب حمال تو مالا ہی یعنی ان کے جو اپنے نقش ان کے لیے تورات میں حق واضح ہونے کے بعد الحق ایشان نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فعفو عنہم اترکوہم آپ معاف کر دیجئے ان کو اترکو میں ان کو چھوڑ دیئے ان کو چھوڑ دیجئے ان کو چھوڑ دیجئے وصفہو اعرضو فلا تجاوزوہم اور درگزر کیے وصفہو اور درگزر کیجئے اعرضو آرزو مطلب یہ کہ کشم پوچھی کیجیے آپ ان کو کچھ نہ کہیے کہ فلا تجاوز ہم ان کو کچھ نہ کیجیے تجاوز نہ کیجیے حتی یا اللہ بی امری یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا امر قانون بیج دے فیہم من القرآن کی پڑھ لیتے ہیں بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اب زکات واقع مسلاتا نماز قائم کیجیے وہاں سو زکات اور زکات دیتے رہیے وما تقدموا لانفسكم من خير اور جو نیک کام بھی اپنے بلائی کے لیے جمع کرتے رہو گے وما تقدموا لانفسكم اور جو بھی نیک کام بکیرک اللہ تعالی جو ہے نا دیکھنے والے ہیں جو تم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو ان کا بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ تم کو ان کا بدلہ دیں گے اب جو اگلی آیت کریمہ ہے اور اس کا پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا یہ تفسیر پڑھتا ہے وقالوا لا يدخل الجنه اور اور یہ اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ قالو وقالو اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں لیت قل الجنت کہ جنت میں سوائے علام کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا دل کا امانی یہ معاذ ان کی اردو ہیں قل برہا برہانکم آپ ان سے کہیے لا يدخل الجنه اور یہ کہتے ہیں یعنی یہود اور نصارا کہتے ہیں کہ لا يدخل الجنه کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا الا من كان يهودا مگر ان لوگوں کے جو یہودی ہو جمع حائد کے ہودن جو ہے یہ حائد حائد کی جمع ہے اس کا واحد ہے او نصارا یا یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہو یعنی یہ یہودی اور نصرانی آپس میں کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے اور یہودی کہتے ہیں کہ یہودی جائیں گے اور نصارہ نصارہ کہتے ہیں کہ جائیں گے قال ذلك يهود المدينه ونصارى نجران لما تناظروا بين تنازع النبي صلى الله عليه وسلم کے رائے یہود اور نصارا بجز مدینہ کے یہود اور نجران کے جو نصارا تھے انہوں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے سامنے مناظرہ کیا قال اليهود لا يدخلها الا اليهود وقال النصارى لا يدخلها الا النصارى اور یہود نے کہا کہ جنت میں صرف یہود ہی جائیں گے اور نصارا نے کہا کہ جنت میں صرف نصارا ہی جائیں گے کھل کا تو تو یہ جو ان کی یہ جو بات ہے یہ جو باتیں یہ جو مقولہ ہے امانی یوم ان کی خواہشات ہے ان کی ارزوئے تمنائے شہوات الباطل ہے یہ ان کے باطل شہوات ہے خواہشات ہے قل آپ کہہ دیجئے لہم ان کو یعنی ان یہودیوں اور نصارا کو ہاتھو برہانکم اپنی دلیل لے کے آؤ اس پر دلیل اگر تم ان کو تم کی سچے ہو نجران یمن کا ایک شہر کا نام ہے وہاں کا وقت رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس میں یہود بھی تھے اور یہود کے ساتھ جو ہے نا نصارا بھی تھے تو ان کا استدلال یہ ہے کہ خود یہ دوسرے جو ہے نا اپنے برتوں کو آواز آ رہی ہے چلو صحیح ہے پھر انشاءاللہ کل اگر زندگی باقی رہی مزید جو ہے نا وہ کل پڑھیں گے کچھ مسئلہ ہو رہا ہے کیا مسئلہ ہے